حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیانت کرنے والے لوٹنے والے اور جھپڑ کر چھین لینے والے کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا سفیان سوری نے ابو زبیر سے نہیں سنا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار نو سو چوہتر